كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس اور مبتلا ہے مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے اور جزا سزا کے دن کو بھی ہم سچا نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا دراصل یہ قیامت سے بے خوف ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے اب جو چاہے اسے یاد کر لے اور وہ جب ہی یاد کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ اسی لائق ہیں کہ ان سے ڈریں اور اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشیں سامعین بن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال میں قیامت کے دن جکڑا بندھا ہوگا لیکن جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ آیا ہے وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوئے جہنم والوں کو بدترین عذابوں میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے وہ جواب دیں گے کہ ہم نے نہ تو رب کی عبادت کی نہ مخلوق کے ساتھ احسان کیا بغیر علم کے جو زبان پر چڑھا بکتے رہے جہاں کسی کو اعتراض کرتے سنا ہم بھی ساتھ ہو گئے اور باتیں بنانے لگے اور قیامت کے دن کی تکذیب ہی کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی یقین کے معنی موت کے اس آیت میں بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا وابود ابو تو ربا کے حتیہ یقین یعنی اے نبی موت کے وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے اور عثمان ابن مضعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے نسبت حدیث میں بھی یقین کا لفظ آیا ہے اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی کی سفارش اور شفاعت نفع نہ دے گی اس لیے کہ شفاعت وہی نافع ہوتی ہے جہاں محل شفاعت ہو لیکن جن کا دم بھی کفر پر نکلا ہو ان کے لیے شفاعت کہاں وہ ہمیشہ کے لیے حاویہ یعنی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گئے پھر آگے فرمایا کیا بات ہے کون سی وجہ ہے کہ یہ کافر آپ کی نصیحت اے نبی اور آپ کی دعوت سے منہ پھیر رہے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شکاری شیر سے فارسی زبان میں جسے شیر کہتے ہیں اسے عربی زبان میں اسد کہتے ہیں اور حبشی زبان میں قصورہ کہتے ہیں اور نبقی زبان میں اوبا پھر فرماتے ہیں کہ یہ مشرقین تو چاہتے ہیں کہ ان کے ہر ہر شخص پر علیحدہ علیحدہ کتاب اترے جیسے اور جگہ ان کا مقولہ اللہ نے نقل کیا فرمایا حت نوت اوتی رسول اللہ یعنی جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نہ دیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ رسالت کے قابل کون ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم بغیر عمل کے چھٹکارا دے دیے جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں کیونکہ انہیں اس کا یقین نہیں اس پر ایمان نہیں بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں تو ڈرتے کیوں پھر فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن محض نصیحت و معدت ہے جو چاہے عبرت حاصل کر لے اور نصیحت پکڑ لے جیسے اللہ کا فرمان ہے وہ میں اون اللہ ش اللہ یعنی تمہاری چاہتیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابے ہیں پھر فرمایا اللہ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اللہ سے خوف کھایا جائے یعنی ڈرا جائے اور وہی اللہ ایسے ہیں کہ ہر رجوع کرنے والے کی توبہ قبول فرما لے سامعین الحمد للہ صورت المدثر کی تفسیر مکمل ہوئی